سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وجہ کا شطر المسد الحرام وجوہ کم شَطْرَ چنانچہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب کر لیجئے اور تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے اس طرف کر لو تو ایک شخص بنی سلمہ کے افراد کے پاس سے گزرا جبکہ وہ فجر کی نماز میں رکو میں تھے اور بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے انہیں پکار کر کہا خبردار قبلہ کعبہ کی جانب تبدیل کر دیا گیا ہے اس نے دو بار یہ ندا دی چنانچہ وہ لوگ اپنی اسی رکوع کی حالت میں کعبے کی جانب پھر گئے سننے داود حدیث نمبر ایک ہزار